نحمده محمد على رسوله الكريم اما بعد حضرات سامعین کرام گزشتہ درس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے فضائل اور قرآن پاک کے ادب کو سماعت فرمایا اب ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کر رہے ہیں ترجمہ گزر چکا اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام قرآن مجید اور اس کی سب سے پہلی صورت سر فاتحہ اس کی پہلی آیت الحمد رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب ہے مالک ہے پروردگار ہے سارے جہانوں کا اس میں پہلا لفظ ہے الحمد حمد ہر طرح کی تعریف کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے بتلایا گیا ہے ہر طرح ہر طرح کی تعریف اور تمام تعریفوں کا حقدار کون ہے اللہ تبارک و تعالی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی تعریف کا حقدار کیوں ہے تو جواب آگے آ گیا رب العالمین اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے رب ہے مالک ہے اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ سب سے بڑا ہے سب اس کے محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں اس کی قدرت اور طاقت کی کوئی انتہا نہیں اس نے ہی تمام جہانوں کو بنایا اس نے ہی انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا اس نے ہی فرشتوں جیسی مخلوق بنائی اسی نے دریا اور پہاڑ بنائے غرضے کے ہر چیز ذرہ سے لے کر آفتاب تک چھوٹی سے لے کر بڑی تک ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام تر اختیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی قدرت کا مالک ہے اس کے اندر ہر طرح کی اچھائی ہر طرح کی پاکی ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے کوئی اب عیب کوئی نقص اس کے اندر نہیں تو جو اتنی بڑی ذات ہو جو سب سے زیادہ قدرت والا ہو جو تمام جہانوں کا مالک ہو جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہو ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرح کی تعریف بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے اور ہر طرح کی تعریف کا حقدار بھی وہی ذات ہے آگے دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رحمان میں رحمت اور مہربانی رحیم کے مقابلے میں زیادہ معنی رحمان میں رحمت کا ہے اور مہربانی کا زیادہ معنی وہ رحمان کے اندر ہے یعنی رحمان صرف وہ ہوگا جس کے اندر مہربانی اور رحم و کرم اس درجہ ہو کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو انتہائی درجے کی مہربانی والی صفت جس ذات کے اندر پائی جائے وہی ذات رحمان کہلانے کے لائق ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے مفسرین نے محدثین نے لکھا ہے کہ رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے نام رحمان کے علاوہ دوسرے جو صفاتی نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تو نام رکھے جا سکتے ہیں ان ناموں کا اطلاق انسانوں پر کیا جا سکتا ہے جیسے رحیم رعوف کریم یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہے لیکن رحمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس میں رحم و کرم کی انتہا ہے اور انتہائی درجے کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں ہے یہاں تبی کے طور پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں بہت سے لوگوں کا نام عبد الرحمان ہوا کرتا ہے اور بہت سے کم علم والے لوگ انہیں رحمان کہہ کر پکارتے ہیں عبد کا جو لفظ ہے شروع کا وہ ہٹا دیتے ہیں یہ غلط ہے عبد الرحمان کا مطلب ہے رحمان کا بندہ اللہ کا بندہ اور رحمان یہ اللہ تعالی کا نام ہے اس لیے رحمان کہہ کر عبد الرحمان نام والوں کو نہ پکارا جائے بلکہ عبد الرحمان ہی کہے پورا نام کہے عبد الرحمان ٹھیک ہے اب آئیے تیسری آیت کی طرف مالکی یوم الدین وہ اللہ جو مالک ہے بدلے کے دن کا روزے جزا کا اور بدلہ کا دن کون سا ہے وہ قیامت کا دن ہے وہ قیامت کا دن جس میں ہر انسان و جنات کا حساب ہونا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی پوجتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو شرک کرتے ہیں تو وہ تو جہنم کے مستحق ہوں گے اور انہیں جنت میں جانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے دو زخم نرک میں اور جو ایمان والے ہوں گے اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور مسلمانوں کا حساب و کتاب ہوگا ان کی نیکیاں اگر زیادہ ہوں گی تو وہ جنت ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے اور اگر نیکیاں اچھائیاں کم ہوئی اور نیک اعمال کم ہوئے اور بد اعمالیاں زیادہ ہوئی برے کام انہوں نے زیادہ کر رکھے ہوں گے تو وہ ایک مدت تک کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے دو زخم میں اور پھر اس کے بعد نکال کر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے قیامت کا دن کیسا ہوگا اور وہاں کیا ماحول ہوگا اور کس طرح حساب و کتاب ہوگا اس کی تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیتوں اور صورتوں میں آئے گی ایا شاء اللہ آگے ہے اگدو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس آیت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد اس کے صفات کا اقرار کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی عبادت کا حقدار ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا تو تمام جہانوں کا بنانے والا رب ہے مالک ہے اور تو ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تجھ سے بڑا کوئی نہیں اور تجھ سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں تو سب سے زیادہ طاقت اور قدرت والا ہے ہر جگہ تیری ہی بادشاہت چلتی ہے پانی پر ہوا پر آگ پر خاک پر ہر جگہ تیرا ہی حکم چلتا ہے تیرے حکم کی گردانی کوئی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی تیری بادشاہت کا مقابلہ کر سکتا ہے تو جس کا کوئی مقابل نہ ہو جس کی کوئی مثل نہ ہو جو لاشانی ہو جو ترے طرح ہو جو واحد ہو جو سب سے زیادہ قدرت والا ہو وہی معبودیت کا حقدار ہے لہٰذا ہم تجھے معبود مانتے ہیں اور ہم تجھے پوجا اور پرستش کے لائق مانتے ہیں اور تیرے سیوا تیرے علاوہ کسی کو بھی ہم معبود یا پوجا کے لائق نہیں مانتے صرف اور صرف تو ہی پوجا کے لائق ہے تو ہی عبادت کے لائق ہے ایا کا نابدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ ایا کا نستعین اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں آگے ہے المستقیم ہم کو سیدھا راستہ دکھلائیے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے سیدھے راستے پر چلا سراط المستقیم کے معنی ہے سیدھا راستہ تو اس آیت میں بندہ خدا سے اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ اب کو سیدھے راستے پر چلا کیونکہ تو ہی وہ ذات ہے کہ جس کی مدد سے ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں جس کی توفیق سے ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں اور تو جس کو سیدھے راستے پر چلا دے تو جس کو ہدایت دے دے ساری دنیا مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتی اسے راہ سے نہیں ہٹا سکتی اور تو جس کے لیے ضلالت اور گمراہی کا فیصلہ کر دے تو جسے گمراہ کر دے ساری دنیا مل کر اسے سیدھے راستے پر نہیں کر سکتی تو ہم تجھی سے ہدایت مانگتے ہیں تجھی سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا اب اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ سیدھا راستہ کس کی ضرورت ہے سرات مستقیم کا مل جانا یا سیدھے راستے قبل جانا یہی ہدایت ہے اب دیکھیے کہ ہدایت یہ تین طرح کی ہے ہدایت تین طرح کی ہے اور لوگ بھی تین طرح کے ہیں ایک تو وہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے جو سرے سے اللہ کا ہی انکار کرتے ہیں دوسرے وہ جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی بھی پوجا کرتے ہیں تو یہ دونوں تو گمراہ ہے ہدایت پر رہی ہے سیدھے راستے پر ہے یہ دونوں ہی جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیش ان کا ٹھکانہ دو ہی رہے گا تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں اور اللہ ہی کی پوجا اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو معبود مان کر اس کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے صرف اور صرف اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں پہلی قسم جو لوگوں کی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی دو صورتیں ہیں ایک تو وہ اپنی کم تحقیقات یا تحقیقات نہیں کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کو نہیں مانتے کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ ہمارا جو معبود ہے وہ اللہ ہے اور وہی ایک ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جائے گا کسی کی بات نہیں کی جائے گی تو اس نے تو نہ جاننے کی وجہ سے یا کم تحقیقات کی وجہ سے اللہ کو نہیں پہچانا اور اللہ کا انکار کیا تو وہ گمراہ ہو گیا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم دوسرا وہ جو جان بوجھ کر جس کو معلوم ہے کہ اللہ عبادت کے لائق ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معلوم ہوتے ہوئے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہے اور وہ اس سے بڑا گمراہ ہے دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لیے اگر وہ قرآن کی تعلیم پر عمل کرے اور قرآن کی مان کر چلے اللہ تعالی سے لو لگائے تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت سے سرفراز کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی کے پاس ہی ہدایت ہدایت ہے اور ہر کسی کی ضرورت ہے کہ ہر کسی کو سیدھے راستے کی تلاش رہتی ہے تو ایسا سیدھا راستہ جو جنت تک لے کر جاتا ہے وہ قرآن بتا رہا ہے اب ہمارا اور ساری دنیا کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کو اپنا رہنما مان لے اور قرآن کے مطابق بتائے ہوئے قانون پر عمل کریں تو ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے دوسرے جو مسلمان ہیں انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے اس لیے کہ مسلمانوں میں بھی تین طبقے ہیں مسلمانوں میں بھی تین طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہے کہ جو دین میں اپنی منمانی چلاتے ہیں اور دین میں بہت کچھ اضافہ کر رکھا ہے اپنی طرف سے بہت سی باتیں دین میں انہوں نے بڑھا لی ہے اور ایک وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا جنہوں نے دین میں کمی کی ہے اور بہت سے احکامات کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے مثلا میں دو مثالیں دیتا ہوں جیسے ایک طبقہ ہے بریلویوں کا بریلویوں نے دین میں بہت ساری ایجادات کی اپنی طرف سے دین میں جن کی کوئی اصل نہیں یہ گیارہویں تیجا بارہویں چالیسواں اور عقائد میں بھی عقائد میں بھی ان کے عقائد قرآن و سنت سے ہٹ چکے قرآن و سنت سے ہٹ کر انہوں نے فاسد عقائد گڑھے اور ان عقائد کو اپنایا تو اس وجہ سے انہیں سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے اور جس سیدھے راستے کی تعلیم قرآن پاک دے رہا ہے اس تعلیم کے مطابق اور جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گابزر کر کے گئے جس راستے پر صحابہ کرام چلے جس طریق کو صحابہ کرام نے اپنایا اس طریق کو اپنانے کی ضرورت ہے دوسری مثال غیر مقلدین ہے انہوں نے دین میں بہت ساری کمیاں کر دی تو ان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے اب جو تیسرا طبقہ ہے جو معتدل طبقہ ہے جو اعتدال پر ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے نہ دیر میں وہ زیادتی کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں جو بالکل اس طریقے پر چلتے ہیں جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کی تلقین کی اور صحابہ کرام نے چل کر دکھایا جو اس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے لیکن یہ کیسی ہدایت کی ضرورت ہے ثابت قدمی والی کہ اللہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ اللہ یہ تیرے نبی اور اس کے صحابہ کا طریقہ ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چل کر دکھایا یقیناً یہ اعتدال والا راستہ یہ بیچ والا راستہ یہ سیدھا راستہ ہم کو جنت تک لے جائے گا لیکن کیا ہم مرتے دم تک اس راستے پر قائم رہ سکتے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو یہ اس لیے ان کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ اے اللہ ہمیں اسی راستے پر قائم رکھ اور مرتے دم تک ہم جو ہے اسی سیدھے راستے پر چلتے رہے اور جب ہماری موت آئے تو اسی راستے پر آئے ہدایت کے طریقے پر آئے ہم ہدایت پر گامزر ہوں ہم تیرے ماننے والے ہوں تیرے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ماننے والے ہوں اور کامل مسلمان ہو کر پکے سچے مسلمان ہو کر ہم مرے تو انہیں اس طرح کی ہدایت کی ضرورت ہے اسی کی آگے اور تصریح ہے کیونکہ آیت میں سراط سراط المستقیم المستقیم یعنی سیدھا راستہ اب وہ سیدھا راستہ کون ہے اللہ تعالیٰ خود بتلا رہے سراط انعمت علیہم وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن جن پر پر تو نے انعام فرمایا اللہ تعالی نے انعام فرمایا اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور کن کا ہے اور کن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا اس کی تصریح قرآن پاک کی ہی دوسری آیت میں موجود ہے کہ وہ راستہ انبیاء کرام کا صدیقین کا شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے معلوم ہو گیا کہ صالحین نیک لوگ ایمان والے نیک لوگ شہداء اور انبیاء اکرام علیہ مسلاط والسلام نے جس راستے کو اپنایا وہ سیدھا راستہ ہے اور ان پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا تو ہم اگر اس راستے کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی انعام کا معاملہ فرمائیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ سور فاتحہ کی آخری آیت ہے یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ دکھا اس سے پہلی آیت میں تھا المستقیم انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غصہ کیا گیا اور جو راہ سے سے بھٹک گئے گئے جو گمراہ ہو تو آخری آیت کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا راستہ مت دکھا اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ مت دکھا جو گمراہ ہو گئے جن پر غصہ کیا گیا جن پر تو نے غزم نازل کیا اور جو صحیح راستے سے بھٹک گئے حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ المغضوب سے مراد جن پر غصہ کیا گیا یہودی لوگ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا بھی علم تھا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لائے اس لیے وہ جان بوجھ کر گمراہ ہوئے وہ زیادہ غضب کے اور زیادہ غصہ کے مستحق ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں المغضوب فرمایا یعنی جن پر غصہ کیا گیا ان کے لیے سخت لفظ ہے المغضوب اور نصارہ ان کے پاس علم نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے علم حاصل کرنے کی تحقیق کی کوشش کی یہ اپنی مرضی سے انہوں نے عبادت کا طریقہ اختیار کیا اور اپنی مرضی سے انہوں نے دین پر چلنا سمجھ لیا کہ دین پر جس طرح ہمارا جی چاہے اس طرح ہم صحیح راستے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں تو جو اپنی مرضی سے صحیح راستے کی تلاش کرے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور جو علم رکھنے کے باوجود صحیح راستے پر نہ چلے وہ بھی اللہ کے نزدیک المغضوب ہے غصہ کیا ہوا ہے اس پر وہ صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ بھی جہنم کا مستحق ہے اب آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں حدیث میں آتا ہے کہ فاتحہ کے ختم پر جب وہ کہہ چکے تو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے یعنی کچھ ٹھہر کر تھوڑے فاصلے کے ساتھ آمین کہنا چاہیے اور نماز میں بھی آمین کہنا چاہیے لیکن نماز میں جب امام سور فاتحہ پڑھ چکے تو مختدی کو آہستہ سے آواز میں یعنی نہیں بلکہ آہستہ سے آمین کہنا چاہیے جس طرح رکو میں تسبیح وغیرہ آہستہ سے پڑھتے ہیں سجدے میں اسی طرح سے فاتحہ امام جس جب ختم کرے تو آہستہ سے مقتدی آمین کہے اور امام بھی کہے اور حدیث پاک سے معلوم چلتا ہے کہ آمین یہ دعا کی مہر ہے دعا کی مہر ہے یعنی جس دعا میں آمین کہا جائے اس دعا کی قبولیت کی امید زیادہ رہتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو زہر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم کہیں جا رہے تھے ایک شخص دعا کرتا ہوا ملا بہت ہی آہوزاری کے ساتھ بہت ہی گڑ گڑا کر وہ دعا کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اپنی دعا میں مہر لگا دی تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی حضرات صاحبہ نے عرض کیا حضور یہ مہر کیا ہے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سور فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا چاہیے